بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لا الشمس صمد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ماں حا بلافی کل ملن تفصیل کل یہ ٹکڑا ان کو مل گیا اور انہوں نے اس ٹکڑے کو اپنے موقف کی تائید میں گھسیٹ لیا کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اب تفصیل کے لیے تفصیل کی ضرورت تحصیل حاصل ہے تفصیل کے بارے میں جب اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ دیا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو تفصیل کی تفصیل تحصیل حاصل اور تحصیل حاصل حماقت لہذا کوئی آدمی اگر احادیث کو حجت مانتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد تو وہ تحصیل حاصل کو مانتا ہے جو ایک حماقت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کل شعی سے مراد یہاں جو لفظ کل ہے کل حقیقی استغراق کے مفہوم میں یا نہیں ہے اگر حقیقی استغراق کے مفہوم میں لے لیں گے تو وہاں ملک سبا کے بارے میں جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس جملے کا کیا کریں گے وہ اوتیت بالکل اسے ہر چیز دے دی گئی تھی جبکہ یہ مسلم ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لوازمات زندگی اتنے زیادہ تھے کہ اس کا اشر اشیر بھی ملکہ سبا کے پاس نہیں تھا اور اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا وہ اوتیت من کل شے ہر چیز اسے دے دی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہاں لفظ کل اپنے حقیقی مفہوم استغراق عام کے لیے نہیں ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل کر لے یہاں بھی کل اپنے حقیقی مفہوم استغراق عام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں کل سے مراد کچھ خاص چیزیں ہیں خاص چیز ہے وہ خاص چیزیں کیا ہیں دین کے بنیادی اصول اور دین کے مہمات دو چیزیں کیا دین کے اہم اصول اور دین کے مہمات یعنی جو عقائد سے متعلق اصول ہیں اس کی پوری تفصیل کر دی گئی ہے اہم اہم جو زندگی کے مسائل ہیں ان اہم اہم مسائل کو واضح کر دیا گیا ہے بس دین کے بنیادی اصولوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے انسانی زندگی کے لیے جو مسائل بہت اہمیت رکھتے ہیں ان مہمات مسائل کو پوری طرح تفصیل سے بیان کر دیا گیا یہ مطلب ہے ہر ہر جزئی کو قرآن میں تفصیل بیان نہیں کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے عقیم السلاد کہا ہے نماز کی تفصیل نہیں ہے وہ آتو زکات کہا ہے زکات کس طرح ادا کی جائے سال گزرنا چاہیے کہ نہیں گزرنا چاہیے سال گزرنے کے بعد کتنا زکات دینا چاہیے اس کی بھی تفصیل نہیں ہے حج ایک مخصوص عبادت حج کا لغوی مانا ارادہ ہوتا ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے اسی طریقے سے روزہ اس کی بھی تفصیل قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ دیں گے کہ یہاں تفصیلہ کل شے میں کل سے مراد اس کا حقیقی معنی جو استغراق کے لیے آتا ہے وہ ہے مانا جو استغراق کا وہ مفہوم استغراق کا نہیں مراد لیا جا سکتا اس لیے کہ یہ تمام کے تمام استحالے موجود ہیں نماز کی تفصیل نہیں ہے زکات کی تفصیل نہیں ہے حج کی تفصیل نہیں ہے روزے کی تفصیل نہیں ہے اور بہت سارے زندگی کے جو شعبے ہیں جیسے معاشرت کا شعبہ ہے معیشت کا شعبہ ہے سیاست کا شعبہ ہے عبادات کا شعبہ ہی لے لیجئے اخلاقیات کا شعبہ لے لیجئے ہر ایک کے بارے میں تمام جزئیات وہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے اس کی تفصیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ احادیث شریفہ یہ قرآن کے بعد دوسرا ماخد شرعی نہیں ہے قرآن کی ایک آیت دیکھیے کتنی عجیب ہے اللہ فرماتا ہے میں زور ڈال رہا ہوں پر گرامر کا معمولی طالب علم جانتا ہے عربی گرامر کا جاننے والا طالب علم کہ یہ لتبینہ کا مفول بہی ہے ترجمہ کرتے ہیں ہم ایک ایک لفظ کا وہ إِلَيْكَ وکر اور نازل کیا ہم نے تیرے اوپر اے میرے رسول کیا ذکر قرآن اچھا۔ یہاں ذکر مراد قرآن ہے ذکر نادل کیا کائے کے لیے لتبین للناس تاکہ تو لوگوں کے سامنے ایکسپلینیشن کر دے تبعین کر دے تبعین کا مطلب ایکسپلینیشن توضیح کر دے کھول کھول کر بیان کر دے کس ما نزل الیہم کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیہم یہ قرآن ہے اور تبعین کھول کھول کر بیان کرنا یہ دوسری چیز ہے الیہم سے مراد قرآن اور تبعین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت یہاں خود قرآن تبعین سے الگ ہو گیا ہے تبعین رسول الگ ہے اور پہلے کہا گیا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی یہ کہا گیا اور چلتے چلتے آخر میں یہ کہا گیا فلین آمنو بھی وا ذرول تو جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور جن لوگوں نے اتباع نور کیا خلاصہ ہی ساتح کریمہ کا جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور اتباع نور کیا یہ نور سے مراد قرآن اتباع نور اور اتباع رسول کے درمیان واؤ فصل ہے اطف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول الگ ہے اور اتباع نور الگ ہے اور اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا تو یہاں خود حدیث قرآن سے الگ ہو گئی ہے دوسری آیت حواریین کا قول جو دعا کی شکل میں ہے اس کو اللہ نے نقل فرمایا ہے سورہ عال عمران میں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم بما انزلت پر ایمان لائے بما انزلت سے مراد انجیل واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی اگر بما انزلت پر ایمان کافی ہوتا تو واتبعنا رسول کہنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بما انزلت پر ایمان لانے کے بعد اتباع رسول کی جائے گی اتباع رسول سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا صرف ایمان بھی مان کافی نہیں ہے اتباع رسول ضروری ہے اور بھی مانزلتا اور اتباع رسول کے درمیان واؤ کی فصل ہے ربنا آمنا بیمان زلتا وتبان رسول رب اب زلتا پر ایمان کافی نہیں بلکہ اتباع رسول ضروری ہے اور بیمان زلتا کو اتباع رسول کی روشنی میں سمجھا جائے گا اللہ اکبر ایک سوال ان کی طرف سے بہت گہرا کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بالکل سطحی ہے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی ضعیف آیت نہیں کوئی صحیح آیت نہیں ساری کی ساری آیتیں صحیح ہیں اور حدیثوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کو تو محدثین نے صحیح سے الگ کر دیا ہے اب صحیح کے اوپر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے اگر تم ضعیف حدیثوں کے صحیح حدیثوں میں مکس ہونے کی وجہ سے اگر تمام احادیث کو نہیں مانتے تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ تمہارے خزانے میں چند کھوٹے سکے موجود تھے تو آپ نے کیا کیا پورا خزانہ دریا برد کر دیا ایسا آدمی احمق کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے خزانے میں چند کھوٹے سکے ہوں ان کے ساتھ ان کے مکس ہونے کی وجہ سے صحیح سونے اور چاندی میں پورے کے پورے خزانے کو دریا برد کر دیتا ہے اور کیا کوئی عقل مند اور زیرک اور ہوش مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ بازار میں کچھ نقلی نوٹیں بھی چل رہی ہیں لہذا ملک کی تمام کرنسی کو نظریں آتش کر دیا جائے چلا دیا جائے اب جو آدمی ایسا کرے گا حکومت کتنے ڈنڈے مارے گی اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ چونکہ بازار میں بھی نوٹیں چل رہی ہیں لہذا حکومت کی طرف سے بھی جو نوٹیں چھپتی ہیں ان کرنسیوں کو بھی اٹھا کر کے نظر آتش کر دیا جائے کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے لہذا صحیح احادیث کے اندر اگر کچھ حدیثیں ضعیب بھی مل گئی ہیں تو ان کو الگ کر لو جیسے کہ صحیح سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے جو ملے رہتے کھوٹے سکوں کو الگ کر دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے اور اچھے سکوں کو لے لیا جاتا ہے اور ذرا آگے بڑھ کر کے یہ مثال بھی پیش کر سکتے ہو کہ ایک مریض مر رہا ہے ڈاکٹر نے اس کے تعلق سے کچھ دوائیاں لکھ کر کے دی ہوئی ہیں بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے ارے بھائی بازار میں نقلی دوائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے مریض کو اس کے بسترے مرگ کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تحقیق کریں گے تلاش کریں گے اور اس دوا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح کمپنی ہے اس صحیح کمپنی کی دوا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب دواؤں کے معاملے میں ایسا ہے تو یہ معاملہ تو جنت اور جہنم کا ہے لہذا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تھوڑی سی فکر کریں گے تو آپ کے اوپر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا ہونا بالکل واضح ہو جائے گا لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے موقف کی تائید میں جسے قابل اعتنا سمجھا جائے درخور اعتنا سمجھا جائے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں کہ احادیث یہ امت مسلمہ میں افطراک کا سبب ہے قرآن اگر خالی ہوتا اسی پر عمل کیا جاتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا جتنے بھی اختلاف بہت امت کے اندر ہوئے سب کے سب حدیثوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں صحیح حدیثیں بھی ہیں اب صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اگر کمزور حدیثوں کو لے لے گا تو تمہارا تھوڑا بہت اختلاف تو پیدا ہوگا اور جو آج اختلافات موجود ہیں اسی بنیاد پر ہیں کوئی صحیح حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کی آئے سے نہیں ٹکراتی ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ امت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ بعض لوگوں ان میں فقہ بھی ہیں ان میں علماء بھی ہیں اس میں مفسرین بھی ہیں ان کے کچھ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ان کے کچھ اشتہادات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے اور کچھ ناہنجار لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حدیثوں کو اپنا ہدف بنایا اور وہاں اختلاف ہو گیا ورنہ اختلاف کا براہ راست نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے اور اگر یہ مانتے ہو کہ حدیثوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے تو یہ اس طریقے کا اختلاف تو قرآن میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو اللہ ارشاد فرماتا ہے ولم فتح شدہ عورتیں انتظار کریں تین قرو امام شافی کہتے ہیں یہاں کر سے مراد ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بولتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے اختلاف تو موجود ہے ہے یہ یہ اختلاف اختلاف تو تو موجود جو ہوا ہے یہ قرآن میں اختلاف ہے اس وجہ سے نہیں ہوا اختلاف جو ہوا ہے حدیث میں اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ اختلاف لوگوں کے افہام اور کے اندر اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے لوگوں کی عقلیں مختلف تھی لوگوں کے افہام مختلف تھے لہذا سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے رمضان ہی کا مہینہ تھا یہ آیت کریمہ ایک صحابی کی نگاہ میں تھی کون سی کلو شربو لکم الخیط خیت من الخیط الاسود من الفجر سہری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تو وہ صحابی کیا کرتے تھے صاحب کی روشنی میں ایک سفید دھاگا لے لیتے تھے اور ایک کالا دھاگا لے لیتے تھے اس کو دیکھتے رہتے تھے کھاتے رہتے تھے اس کو دیکھتے رہتے تھے کھینچتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معلوم ہوا کہا تیرا دھاگا بہت لمبا ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ کالا دھاگا رکھ لو اور سفید دھاگا رکھ لو اور دیکھتے رہو کہ بھائی کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہوا کہ نہیں بلکہ یہاں صبح کاذب سے صبح صادق کا طلوع ہونا مراد ہے اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن کے حقیقی مفہوم کو بغیر نبی کے نہیں سمجھا جا سکتا کوئی آدمی غلط بھی سمجھ سکتا ہے دیکھیے اس صحابی کی زبان بھی عربی ہے لیکن اس کے باوجود حدیث آئے تو قرآن کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم سمجھانا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو احادیث سے بے نیاز ہو کر کے قطع نہیں سمجھا جا سکتا اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر اور تشویش صاحب صحابہ کرام کو آیت کیا تھی اللہ علیم جو لوگ خزانے کو کنز کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو اب صاحب کے نام پریشان ہو گئے تشویش ان کو یوں لاحق ہوئی کہ اس طرح تو مال ہی نہیں جمع کرنا چاہیے مال ہی نہیں جمع کرنا چاہیے یہ تو قرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشویش اس طرح دور کی کہ قرض سے مراد مال جمع کرنا نہیں ہے بلکہ مال کا وہ ذخیرہ ہے جس کی زکات نہ نکالی جائے بتائیے تمام صحابہ کے نام جن کو یہ خلجان ہوا آیت کے تعلق سے جن کو تشویش ہوئی اس باب میں کنز کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر مال جو جمع کیا جائے وہ کنز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سمجھنا تمہارا غلط ہے یا کنز سے مراد وہ مال ہے جو ذخیرہ کر کے رکھ لیا جائے اور اللہ کے راستے میں نہ خرچ کیا جائے صاحب زبان حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے یہ باتیں اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ احادیث سے بے نیاز ہو کر کے قرآن حکیم کو نہیں سمجھا جا سکتا بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بعض احادیث درایت کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اللہ اکبر یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اللہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کی سیرت تم اپنا سیرت کسے بولتے ہیں سیرت در حقیقت عربی کے ایک لفظ سارا یسیروں سے نکلا ہے سارا یسیرو میں چلنا کیا مطلب ہوا سیرت کا پھر اگر سارا یسیرو معنی چلنا اس سے مشتق ہے سیرت مطلب کیا ہوا نکتہ یہ ہے کہ جب سیرت مشتق ہے سارا یسیروں سے چلنا تو جہاں جہاں نبی اپنی پوری زندگی میں چلے ہیں وہاں وہاں چپ چاپ چلتے چلے جاؤ تنقید کی گنجائش نہیں ہے اگر نبی یہ کہہ دے کہ موزے پر مساح نیچے سے نہیں ہوگا اوپر سے ہوگا تو وہاں عقل نہیں لڑانا ہے بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کا مسا نیچے ہونا چاہیے تلوے کے اوپر حکم یہ ہے کہ موزے کا مساح پشتے پا کے اوپر ہونا چاہیے عقل کے خلاف ہے اس وجہ سے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل پر موقوف ہوتا تو موزے کا مسا نیچے سے کیا جاتا اوپر سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن پر صرف ایمان لانا ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں ایمان بغیر کا مکلب بنایا گیا ہے کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت صرف مطالعے کے لیے ہے امام ابن تیمیہ کی سیرت مطالعے کے لیے علامہ البانی کی سیرت مطالعے کے لیے امام بخاری کی سیرت مطالعے کے لیے لوگوں کی جو سیرتیں ہیں وہ صرف مطالعے کے لیے ہیں کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی سیرت عمل کے لیے ہے دنیا کے تمام لوگوں کی سیرت مطالعے کے لیے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کے لیے ہے اب جب عمل کے لیے آپ کی سیرت ہے تو آپ کی سیرت ہر فرد کے لیے ہے بچے کے لیے آپ کی سیرت عورت کے لیے آپ کی سیرت بوڑھے کے لیے آپ کی سیرت جوان کے لیے آپ کی سیرت یتیم کے لیے آپ کی سیرت کمانڈر ان چیف کے لیے آپ کی سیرت اللہ اکبر ایک کسان کے لیے آپ کی سیرت ایک تاجر کے لیے آپ کی سیرت دنیا کے تمام افراد کے لیے آپ کی سیرت اپنانا آپ کی سیرت اپنانا ضروری ہے ایک تو یہ ہوا آپ کی سیرت ہر فرد کے لیے دوسرے آپ کی سیرت ہر زمانے کے لیے اس لیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ جمیا اے ہمارے حبیبہ بول دو کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا آپ چلے گئے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں آپ کی رسالت ہر زمانے کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اس لیے کہ آپ تمام انسانوں کے رسول ہیں رسول کی سیرت ہر فرد کے لیے رسول کی سیرت ہر زمانے کے لیے رسول کی سیرت ہر مکان کے لیے چاہے مشرق میں رہتا ہو چاہے مغرب میں رہتا ہو چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو ہر ایک کے لیے آپ کی سیرت اور چوتھی چیز رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے چاہے آپ کی بات سمجھ میں آئے چاہے آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے چاہے عقل شریف کے اوپر پوری اترتی ہو چاہے آپ کی عقل شریف کے اوپر وہ بات پوری نہ اترتی ہو آپ کو صرف اور صرف تسلیم کا مکلب بنایا گیا آپ چپ چاپ مان لو بس اتنا ہی کرنا جتنا نبی نے کہا ہے ہر معاملے میں عقل مت لڑاؤ اور جہاں تک ہر بات کو درایت کی میزان پر تولنے کی بات ہے کہ اگر درایت پر پوری اترے تو لے لو بہت ساری باتیں قرآن کی بھی ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ وہ درائت پر پوری نہیں اتر رہی ہیں مثلا عقل نہیں مانتی اس کو بظاہر کیسے حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو فوراً دربار میں لے آئے کالا افریت من الجن انا آتی کبھی قبلان تقوب من مقام جنوں میں کا جو بڑا ہوتا ہے افریت اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت دربار میں لے آؤں گا کال اللہ من الكتاب انا آتی کبھی قبلان یرتد ایلی کے طرف اس کے پاس جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی مل کے سبا کے تخت کو دربار میں لے آؤں گا اور وہ دربار میں مل کے سبا کا تخت لے آیا بتائیے ہزاروں میل کے فاصلے سے چشمے زدن کے اندر کسی مادی چیز کا آ جانا عقل مانتی ہے اس کو کوئی لا سکتا ہے نہیں لا سکتا بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ چیز خلاف عقل ہو کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے کوئی مادی چیز اٹھ کر سکنڈوں میں آ جائے عقل مانتی ہے اس کو لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہے وہ مادی چیز آ گئی تھی ماننا ہے آپ کو اگرچہ عقل کوئی توجہ نہیں کر پا رہی ہے عقل کوئی توجہ نہیں کر پا رہی اس وقت مسائل بھی نہیں تھے عقل توجہ نہیں کر پا رہی اس کی بظاہر خلاف عقل ہے لیکن چونکہ ہمیں ایمان لانے کا صرف مکلب بنایا گیا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے ٹکراؤ کی بات یاد آئی کہتے ہیں دو حدیثوں میں تعارض رہتا ہے تعارض رہتا ہے تو بظاہر آیتوں میں بھی تعارض دکھتا ہے وہ تمہارے اقول اور افہام کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف نظر آ رہا ہے حقیقت میں قرآن میں اختلاف نہیں ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا اس دن ہم تمہارے منہوں کے اوپر تمہاری زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے اب بتائیے زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی تو آدمی بول پائے گا سوال ہی نہیں ہے مہر کا مطلب ہوتا ہے منہ پر مہر لگا دی گئی منہ نہیں بول سکتا زبان ہل نہیں سکتی دوسری جگہ کہا گیا یوم تشہد علیہ ہی تم جس دن زبانیں گواہی دیں گی اب لیجیے ایک آیت میں کہا گیا قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے بول نہیں سکتے زبان نہیں چل سکتی دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے زبانیں گواہی دیں گی بلائی تعارض ہے کہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے اگر اس طریقے کا تعارف تم حدیث میں مان کر کے حدیث کا انکار کر رہے ہو تو قرآن کا بھی انکار کر دو نا اللہ کے بندو اس طریقے کا تعارف تو یہاں بھی دکھ رہا ہے ہمیں ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا امام بخاری امام بخاری بخاری سے بہت چڑا ان کو کہتے ہیں ہم لوگ بھی بخاری پڑھاتے ہیں ہم لوگ بھی بخاری پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک شیر ہے جنگل کا شیر نہیں شاعر کا شعر ہے کیا کہتا ہے پڑھتے ہیں بخاری جو بلا حب محمد اس لیے کہ عشق کو میں نہیں مانتا لہذا شیر میں میں نے ترمیم کیا ہے عشق کی جگہ حب لایا ہوں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی لہذا یہ جو بخاری پڑھا رہے ہیں یہ در حقیقت بخاری کو سمجھنے سے تاثر ہیں اور بخاری کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں پہلا الزام بخاری کے اوپر بشر تھے معصوم انل خطا تو تھے نہیں اب جو حدیثیں انہوں نے اپنی صحیح الجامے کے اندر جمع کیے ضروری نہیں کہ سب صحیح ہو بشر تھے نا اور بشر معصوم نہیں ہوتا نبی کے علاوہ اب جب یہ معصوم نہیں تھے تو غلطی کا امکان موجود ہے لہذا حدیثیں غلط بھی ہو سکتی ہیں جواب بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایک ہے امکان خطا ایک ہے اقوع خطا بات ثابت ہو گئی ایک ہے خطا کا امکان اور ایک ہے خطا کا ہونا ممکن ہے آپ چور ہوں آپ کو چور کہا جا سکتا ہے جب تک آپ چوری نہ کریں تو امکان خطا اور ہے وہ خطا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے ممکن ہے خطا ہو گئی خطا ثابت کرو اس لیے کہ امکان خطا الگ چیز ہے اور خطا الگ چیز ہے ممکن ہے کہ آپ چور ہوں مگر جب تک چوری ثابت نہ ہو جائے آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا لہذا بخاری کی کون سی حدیث صحیح نہیں ہے ثابت کر کے بتاؤ کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر ہے امام بخاری مانتے ہیں اس کو خبر واحد معتبر ہے جی ہاں خبر واحد کے معتبر ہونے میں آپ کو کیا شک ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے انسان ایک خبر لائے اور اس کی تحقیق ہو جائے تحقیق سے اس کی خبر ثابت ہو جائے تو لینے میں کیا حرج ہے قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے یا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو تحقیق پر ثابت ہو جائے مان لو اور انسان تو چھوڑو جانور بھی کوئی خبر لائے خود خود ایک خبر لاتا ہے کہ میں شہر سبا سے آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لایا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے خودہ کی خبر واحد کو خبر یقین کہا ہے اور اس کو خبر یقین تسلیم کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبھی تو اس کے ہاتھوں خط بھیجا کہ یہ خط لے کر جا پہلے تحقیق کی ہے کہ سچمچ یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے کہ کالا سنم ضرور اب ہم غور کریں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ سچ مچ ایک شہر سبا ہے اور وہاں ایک ملکہ ایسی ہے تحقیق کے بعد خبر واحد موتبر مانی گئی لہذا مستر الحدیث کا یہ اصول بنا کہ جو خبر واحد مختف بالقارائن ہو وہ مفید للعلم نظری ہے مفید علم یقینی ہے علم یقین کے لیے مفید ہے ایمانیات کے باب میں بھی خبر واحد معتبر جو محتب القرائن ہو عقائد کے باب میں بھی خبر واحد معتبر شرط یہ ہے کہ محتب القرائن ہو عبادات کے معاملے میں خبر واحد محتب القرائن اگر ہے تو اس کا اعتبار ہے معتبر ہے وہ کہتے ہیں روایت بالمانا محدثین کرتے ہیں روایت بالمانا کرتے ہیں روایت بالمانا کا مطلب سمجھو کہ انہوں نے نبی نے جو بات کہی اس کو اپنی باتوں میں بولتے ہیں نبی کے جو الفاظ ہیں نبی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ نبی کی بات کو نبی کے فعل کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے روایت میں آپ کو کون سی خرابی لازم آ رہی ہے روایت بل مانا تو قرآن میں بھی ہے دلیل دلیل اس طرح ہے قال